وہ جو رب ہے اسمانوں ہے اور زمے کا اور جو کچھ ان کے درمان ہے اگر تمہیں یقیں ہو